کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اللہ کے آغاز میں اصولی بحث کی اللہ تعالی کی صفات علیہ کے متعلق اور اللہ تعالی کی صفات اس پر اصل بحث کیا ہے یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس پہلی جلد میں ہی مستقل عنوان اس سلسلے میں قائم کرتے ہیں اور وہاں پر بہت تفصیل سے انہوں نے اپنے موقف کو بیان کیا ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نہ صرف اس میں اہل سنت والجماعت کے موقف کو بیان کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صفات پہ امت کے جو اختلافات ہیں اس کو بھی بیان کرتے ہیں رحمت اللہ اللہ علیہ نے جب آخری مرتبہ جو پڑھائی ہے اپنی یہ کتاب اس کا ثبوت جو ملتا ہے وہ وفات سے تین چار برس پہلے کا ہے کراچی میں بنوری ٹاؤن کے سامنے مدرسے کے سامنے اندر گلیوں میں اسحاق ایڈوکیٹ صاحب تھے مرحوم اور ان کی لائبریری ملک میں جو بہت اچھی پرائیویٹ کلیکشنز ہیں ان میں سے ایک تھی اور ذاتی پیسے سے انہوں نے جتنا کچھ بھی وکالت میں کمایا لاکھوں روپے اس پہ انہوں نے کتابیں ہی خریدی اور ان کے ہاں بعض بڑی نایاب کتابیں تھیں ہم نے جس زمانے میں حضرت عبد الرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے اس زمانے میں حضرت سے ید کیا تھا کہ کتابیں دیکھنا ہے تو انہوں نے بھیجا اپنے صاحبزادے کے ساتھ تو وہاں پر اللہ ابالغاہ کا ایک نسخہ دیکھنے کو ملا اور اس نسخے پہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دستخط بھی کیے اور یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کتاب پڑھی ہے اور میں اس کتاب کی انہیں اجازت دیتا ہوں اور وہ حضرت کے انتقال سے تین سال پہلے کا نسخہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ آخر تک پڑھاتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب اور ہے وہاں پر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدے کے متعلق اپنے متعلق تحریر فرمایا ہے کبھی آئندہ بحث میں موقع ہوا تو وہ کتاب لا کر دکھائیں گے اس میں اظہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا رجحان اور جھکاؤ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کی طرف ہے اور یہ پہلے بات کی تھی کہ ابن تیمیہ سے متاثر ہونے کی بہت سی وجوہ ہیں اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت علم شخص کو دیا تھا اتنا علم تھا اتنا علم ہے کہ علوم جیسے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے اور جس علم میں وہ چاہتے ہیں دخل دیتے ہیں اور ان کے علم میں تحریر میں ترتیب نہیں ہے اور ان میں وہی چیز ہے جو ذہین لوگوں میں عام طور پہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک موضوع کے پابند نہیں ہوتے وہ ایک عنوان پر بات شروع کریں گے مثلا سورہ اخلاص کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے اب اس تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ پھر بات کرتے ہیں تفسیر کے ساتھ ساتھ حدیث پہ اب حدیث سے وہ پھر تاریخ کی طرف نکل جائیں گے پھر وہ کہا کے مسالک کی طرف نکل جائیں گے پھر ادھر پھر ادھر تو اتنا علم ہے کہ وہ خود گویا ان کے اپنے قابو کی بات نہیں ہے جدھر وہ چاہتے ہیں چل پڑتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ سب چیزوں پہ اللہ نے انہیں عبور عنایت فرمایا ہے تو ابن رحمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا علم بہت زیادہ تھا اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے جن لوگوں نے پڑھا ہے ان میں علامہ قورانی تھے اور قرآن ان کے شاگرد تھے اور وہ سلسلہ آگے جا کر ملتا ہے نہیں قرآن براہ راست شاگرد نہیں تھے سلسلہ قرآن رحمت اللہ تک پہنچا تھا اور وہ بہت متاثر تھے اس سارے گروہ سے گروہ سے مراد یہ ہے کہ ابن قیم ابن تیمیہ ابن کثیر ابن رجب ابن عبد الحادی ہمبلی کے سارے ایک ہی تقریباً مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں سب ہمبلی تھے اور ان میں بعض شاپڑی تھے تو ان حضرات سے پھر جو چیزیں پہنچی ہیں وہ قرآن رحمت اللہ تک پہنچی اور قرآن کے بیٹے تھے جن سے حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے وہاں طاہر مدنی اللہ اللہ سے حدیث پڑھی ہے تو ولی اور ان کے استاد طاہر اور ان کے استاد قرآن رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے افکار اور نظریات وہاں آئے ہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حجت اللہ میں جو بحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر وہ ٹھیک وہی مسلک ہے جو احناف کا اور ماتریدیوں کا ہے لیکن جہاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات سے ہٹے ہیں وہ کتاب ان شاء انشاءاللہ آپ کو لا کر دکھائیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ بعد کے علماء نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی وہ چیزیں پڑھی ہی نہیں لہذا اس پہ جن لوگوں نے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو اپنا قائد بنایا ہے وہ لوگ اس طرف کو نہیں گئے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کس مکتبہ فکر میں قائد بنے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند اور نظرت العلماء ان دونوں کے قائدین میں شمار کیے جاتے ہیں اس لیے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلہ چلا ہے وہ شاہ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرات ان کے ساتھ زادگان تھے پھر ان سے آگے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے جو خلیفہ تھے شاہ العزیز صاحب محبدیفی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کی تربیت کی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اب سید صاحب رحمت اللہ علیہ سے شاہ نصیر الدین دہلوی ان کا سلسلہ آگے ہوا اور پھر اسی طرح امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تین برس کے تھے چار برس کے تھے جب انہوں نے سید صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے قصبے میں گئے تھے اور ان کی والدہ نے بھیجا تھا انہیں کہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی گود میں اس بچے کو ڈال دو پھر اس کے بعد جو سلسلہ آگے چلا ان سے وہاں گنگوئی اور وہاں نانوتوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ تو اس کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے یہاں آئے اور دوسرے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی نسبت لکھنؤ والوں کے پاس پہنچی اس لیے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی ماموں اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اعزاء وہ شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو یہاں سے علم کی دوسری شاخ ادھر پہنچی اور وہ ہوتے ہوتے صورت میں ظاہر ہوئی کیونکہ شبلی نعمانی جو تھے یہ بھی بالواسطہ طور پہ حضرت شاہ رحمت اللہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں ان میں شبلی کے حلقے کو چھوڑ کر کہ وہ لوگ تو بہت پڑھنے لکھنے والے تھے مطالعہ ان کا وسیع تھا باقی شاہ صاحب رحمت اللہ کی چیزیں بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی نہیں اور اب بھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی پچاس سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو چھپی ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں کیونکہ علم کا ذوق اٹھ گیا اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کلمی صورت میں مختلف لائبریریز میں موجود ہیں اور وہ نہیں لوگوں کے سامنے آئیں شاہ صاحب رحمت اللہ کی ایک کتاب ہے اس کی ایک شرح جو کلمی ہے وہ ہمارے یہاں موجود ہے ابھی تک نہیں چھپی تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اور لوگوں کی چیزیں بھی نہیں چھپی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی چیزیں ابھی تک نہیں چھپی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک خط لکھا تھا اور بہت پیچیدہ مسئلہ تھا اس پہ خط لکھا تھا حضرت نے اور وہ انیس سو اسی میں ہندوستان میں ایک مکان گر گیا کچا گھر تھا بارش ہوئی مکان گر گیا تو اس سے جو کتابیں نکلی ہیں ان میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا خط بھی تھا مفتی نسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت سے چھاپ دیا تھا اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس بعد انتقال ہو گیا تو یہ دو تین مثالیں اس لیے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو اب تک آئی نہیں ہیں سامنے اس لیے کیا آدمی کہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں اللہ میں صفات علاقیہ پر جو بحث کی ہے یہ ماتریدیہ ہی کا موقف ہے اور ماتریدی رحمت اللہ علیہ وہ سارے اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات ہیں جو اس کی ذاتی ہیں علم ارادہ کلام تقویم حیات یہ ساری اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات ذاتی ہیں اور یہ الگ صفات ہیں اب ان کا پچھلی مرتبہ تفصیل سے تذکرہ ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کی صفات کی تیسری قسم آتی ہے ایک تو ذاتی صفات ہو گئی ایک اضافی صفات ہو گئی ان آٹھ کے علاوہ اللہ کی باقی صفات اضافی ہیں جیسے سبور ہے اللہ تعالیٰ کسی کو صبر کی توفیق دیتا ہے یا اللہ روک لینے والا ہے یا جو بھی اس کا ترجمہ مختلف حضرات نے کیا ہے شکور ہے اللہ تعالیٰ کی اور کئی صفات ہیں رعوف ہے رحمان ہے رحیم ہے اس طرح کی جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ اضافی ہیں اور تیسری قسم اللہ کی صفات کی وہ ہے <clears throat> جس پر شبہ پڑتا ہے کہ مخلوق جیسی ہیں حقیقت تو ظاہر ہے کہ ہو نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کو مخلوق ماننا یہ کفر ہے <clears throat> کوئی اللہ کو نہیں مان سکتا اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کا مسئلہ ہے اور یہ ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں جتنی گمراہی بھی پھیلی ہے اس گمراہی میں نبے فیصد ہاتھ انہی چیزوں کا اللہ کی صفات کا کہ صفات کے معاملے میں جب لوگ بہ کے قائم نہیں رہے مثلا اللہ تعالی کی قدرت کی صفت ہے قدرت اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے اسی طرح علم اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے عیسائیوں میں جہاں سے تباہی شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت وہ پوری کی پوری عیسیٰ علیہ السلام تھے اور اللہ تعالی کی رحمت یہ سے مریم تھی اللہ کا علم ایک گروہ میں ایسا تھا جس نے کہا کہ اللہ کا علم جو تھا وہ جبریل امین تھے تو اب صفات کو انہوں نے کیا کیا پرسانی پائی کیا صفات کو انہوں نے اشخاص کی شکل دینی شروع کی جب صفت کو انہوں نے ایک آدمی قرار دیا تو یہاں سے شرک شروع ہو گیا یہ شرک تھا عیسائیت میں پہلے جو تھے انہوں نے تو یہ کہا کہ گویا گویا گویا اللہ کی علم ہے ایسے ایسے بعد والے اس کو درمیان سے نکال کے انہوں نے کہا ایسے ہی ہے نتیجہ یہ کہ ساری عیسائیت برباد ہو گئی اور انہیں برباد کرنے والے یہودی تھے یہودیوں میں فائلو جو تھا اس نے بہت مطالعہ کیا اور اب تک جو یہودیوں میں خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے ان کی بعض خانقاہیں ہم نے دیکھی ہیں لندن میں ان کی خانقاہ ہے یہودیوں کی اور جب ان کا موسم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تو سینکڑوں یہودی اس خانقاہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے ہلتے رہتے ہیں یہ جو سلاد کا لفظ ہے اس کا لغوی معنی ہے کہ آدمی کا اس طرح کھڑے ہو کے ہلنا کہ سارا جسم اس کا سلامت رہے نہ ہلے اور صرف اس کی ہپس جو ہیں یہ موو کرے اور اس کو اگر دیکھنا ہو تو یہودیوں میں اب بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کھڑے ہو کے ہلتے ہیں اور عجیب و غریب چیزیں پڑھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اللہ کی یہ عبادت ہے اور علیہ سے اب تک کن میں چلی آتی ہے ان کا دعویٰ یہ ہے اسرائیل میں تو بے شمار خانقاہیں ہیں بہت لوگ ہیں لیکن یہ سارا بیج جس نے لگایا تھا وہ فائل سے عیسیٰ علیہ والسلام سے تھی دو ہزار سال پہلے اس نے اس موقف میں شرک اختیار کیا شرک یہودیوں میں اس نے رائج کیا وغیرہ یہودی اپنے زمانے میں واحد قوم تھی جو اللہ کی کو مانتی تھی پھر یہ عیسائیوں میں آیا اور عیسائیوں سے پھر ہوتے ہوتے مسلمانوں میں بھی آیا مسلمانوں میں ویسے بھی شرک کے بہت سے راستے کھل گئے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاک بندوں کو خود خدا کا قائم مقام کہنا شروع کیا اللہ تو شرک کے دروازے ادھر بھی کھلے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں ایسے الفاظ آتے ہیں جس سے شبہ پڑتا ہے کہ شاید انسان جیسی چیزیں ہیں معاذ اللہ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سے موسا علیہ والسلام پر وہی اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ وہ کشتی کو تیار کیجیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او ہے نا ہم نے وہی کی اور ہم نے کہا کہ کشتی کو بناؤ بھی آج انہیں نہ ہماری آنکھوں کے سامنے اب اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کہتی ہیں قرآن کریم میں آ گیا فان ساکن جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے اب پنڈلی جو ہے وہ تکنے اور گھٹنے کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں انسانوں کے لیے گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ گھبرائیے نہیں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ نے فرمایا کہ حضرت علیہ والسلام کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے مخلوق کے ساتھ تشبیح کا اثر پڑتا ہے حدیث میں بھی آئی ہیں حدیث میں تو بے پناہ چیزیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم آخری آدمی جب اس میں پھینک دیا جائے گا تو پھر وہ کہے گی کہ اللہ اور دے دے کوئی چیز میرا پیٹ نہیں بھرا تو جب اللہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دیں گے اور پھر وہ کہے گی کب تو اللہ میں بھر گئی بس اب یہ ایسی حدیث ہے جسے پڑھ کر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اللہ کا پاؤں کیا ہے اور بہت سی مل جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی مثلاً یہ فرمایا کہ یہ رشتے داریاں جو ہیں اس کو اللہ اعلیٰ نے پیدا کیا یہ ابھی کچھ صفحات کے بعد جہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم مثال پر بحث کریں گے دو جگہ انہوں نے بحث کی افضلۃ اللہ میں ایک تو بھی آ جائے گی ایک اللہ کے صفحات کے متعلق آگے چل کے آتی ہے اس موقع پر وہ اس حدیث کو لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب رشتوں کو پیدا کیا تو رشتے جو تھے رحم یہ رشتے داری اٹھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی کولی بھر دی کولی بھرنا اردو میں کہتے ہیں جیسے بچہ ہوتا ہے نا ماں کہیں جا رہی ہے تو وہ چمٹ جاتا ہے کہ مجھے بھی لے جاؤ باپ بازار جا رہا ہے تو بچہ چمٹ جاتا ہے اس کی کمر سے پکڑ لیتا ہے اس کے ٹانگوں سے پکڑ لیتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ بھیجے اسے کہتے ہیں کولی بھر اللہ تعالیٰ کی کولی بھر دی اس نے اور اس نے کہا خدایا مجھے تو آپ دنیا میں بھیجتے ہیں تو لوگ تو میرے سے کام نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ جو تجھ سے کام نہیں لے گا رشتے داروں کو توڑے گا ننال اور دزیال کی ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے اب اللہ کی کمر کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی کولی بھرنا یہ کہتا ہے یہ تیسری قسم ہے اللہ کی صفات کی جس پر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بات کرتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذرا کے پیچھے سے پڑھ رہے ہیں یہ کسی مرتبہ ہو گئی تھی اس اس لیے کا ترجمہ اس لیے کرنا ہے کہ ذہن میں یہ سیکوینس قائم رہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے کہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات ہے علم ہے ارادہ ہے قدرت ہے کلام اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ اللہ کی قدرت علم ارادہ وغیرہ وغیرہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے مجھ تک پہنچے یعنی علم اور اگر یہ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صاف میں اور رحمت اور غضب اور خدا کی ثقافت میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا اور یہ فرق جو ہے یہ سنت سے ظاہر نہیں ہوتا اور ایک قوم ایسی ہے ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو یہ سات صفات الگ ہیں اور اللہ کی باقی صفات الگ ہیں سات کا لفظ جو یہاں استعمال فرمایا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حاضری حاضر کا یہ غالباً پچھلی مرتبہ بات رہ گئی تھی اشاعرہ اور ماتریدیہ میں اس بات پر اختلاف ہے کہ تخلیق اور تکوین اللہ کی یہ دو صفات ایک ہیں یا دو ہیں ماتریدی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کی دو صفات الگ الگ ہیں تکوین اور تخلیق کی اس کی ہم آگ کے قائل ہوئے اور وسعت کے قائل ہوئے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور اس کے بعد وقتی اور پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ استوا العرش اللہ کے ہاں ہے استوا کی کیا معنی ہے یہ بھی بات آتی ہے ولوجی اور کتاب و سنت میں خدا کے لیے چہرے کا لفظ استعمال ہوا ہے دیکھا نا اب یہ وہی بات آ گئی جو بھی آپ سے عرض کی ہے وہ کی اور اللہ کے لیے یہ لفظ آیا ہے کتاب و سنت میں کہ اللہ تعالیٰ حسے الجملہ مطلب یہ اتنے سارے الفاظ آئے ہیں تم مختلف فقال قوم پھر امت میں اختلاف ہوا ہے اس بات پر اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ انما المراد و مناسب کہ اس سے مراد و معانی ہیں جو ان الفاظ کے لائق ہیں پل اول استیلا استوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غالب آ جانا وجہ اور چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے قومن اللہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان سارے معاملات کو جن سے اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے مشابہ ہونا ثبوت کا ملتا ہے انہوں نے اس ساری بحث کو لپیٹ کر رکھ دیا اور ان کا لا ندری ماضا اری دب حاضر کا انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم اللہ کا ان الفاظ سے کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے یہ ہے بس بات کہ جتنے بھی الفاظ ہیں جن سے معنی مشترک نکلتے ہیں آنکھ ایک انسان کی ہے ایک اللہ کی ہے چہرہ اللہ کا ہے اور انسان کا بھی ہے اسی طرح اور بہت سے الفاظ جو کتاب و سنت میں آئے ہیں اس کے امت کے دو گروہ بنے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان سب میں دو گروہ بنے اور ایک گروہ وہ ہے جس کو شاہ صاحب رحمت اللہ نے ترجیح دی ہے ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بالکل وہی بات ہے جو آخر پہ شاہ صاحب نے کہی ہے نا وہ آلو ری گرو ایسا ماضا اری دبا حاضر کلمات ہمیں نہیں معلوم اللہ کا کیا ارادہ ہے ان کلمات کو بولنے ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے آنکھ ہے یہ عقیدے کی بات ہے ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے جیسے کہ قرآن کریم میں آیا اور یقیناً اس کی مخلوق کی طرح نہیں مخلوق کو اس کی آنکھ کے ساتھ کوئی مشاغر ہی نہیں ہماری آنکھ محتاج ہے تخلیق کی محتاج ہے دیکھتی ہے اور ہزار چیزیں ہیں اللہ کے لیے آنکھ ہے باقی اس کی کیا تفصیل ہے ہمیں نہیں معلوم ہم ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جسے اللہ نے فرما دیا بس اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے جسے وہ جہنم پہ رکھے گا ہمیں نہیں معلوم کہ خدا کا پاؤں کیا ہے ہم نہیں جانتے ہمیں اتنا پتا ہے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں باقی اللہ کی مراد اس موقع پہ کیا ہے سب سے زیادہ سلامتی اور تحفظ کا راستہ یہی ہے جو اکابر کہتے آئے ہیں اور آناف نے اپنی کتابوں میں بار بار لکھا ہے اور آپ دیکھیں گے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مسلک کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ اصل میں مسلک ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اور محدثین کیونکہ صفات کی جب بحث ہوئی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے اس پہ کھانے پڑے تو انہوں نے اس وقت یہی کہا کہ اللہ کی کتاب اور سنت سے کوئی دلیل لے آؤ باقی ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا یہ ہے ہمارا عقیدہ دوسرا گروہ کون سا ہے دوسرے گروہ کی سن لیجئے ہے وہ بھی اہل سنت الجماعت میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اہل سنت الجماعت میں سے نہیں ہے دوسرا گروہ جو ہے وہ ان الفاظ کی تعویل کرتا ہے تعین کیسے کرتا ہے وہ کہتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ عالم یہاں جو فرمایا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے وہ کہتے ہیں سرے سے جڑی کوئی آدمی یہ کہے ہی نہ کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور ہمیں نہیں پتا کیا ہے بس سرے سے کہو کہ اس سے مراد اس کی قدرت ہے اور وہ کہتے ہیں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ شہر فوج کے ہاتھ میں ہے تو فوج کا کوئی ہاتھ تو متعین نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے کنٹرول میں ہے تو کہتے ہیں سیدھا سا ہے سیدھا رکھو جب اللہ کا آرام یہ کہا کہ آگ تھا آجنا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو اب ہم لوگ تو یہی کہیں گے کہ اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے کہ قرآن میں آیا باقی اس سے مراد کیا ہے یقین اللہ کی مخلوق کو سانس سے کوئی مشاورت نہیں ہے کسی مخلوق کی آنکھ کو اس سے کوئی مشاورت نہیں اور اصل حقیقت بس وہ وہ اللہ ہی جانتا ہے ہے ہے دوسرا گروہ کیا کہتا کہتا آنکھ سے مراد حفاظت ہے کہ نور علیہ السلام سے کہا آپ کشتی چلاتے رہی آپ آپ کشتی بنائیے یہ سمندر میں تیرے گی اور اب میری آنکھوں کے سامنے بنا یعنی میری نگرانی میں بنا اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک جگہ اسی کے متعلق ارشاد فرما دیا تو آنکھوں سے مراد کیا ہے اللہ کی حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پنڈلی کھول دیں گے اب ہم سے پوچھو تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے پنڈلی ہے ہے مخلوق کی پنڈلی کسی کی بھی اللہ کے مشابہ نہیں ہے معاذ اللہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے باقی حقیقت اس کی کیا ہم نہیں جانتے بس اللہ ہی جانتا ہے جیسے اس نے کہہ دیا ہم ویسے ہی مان لے آئے دوسرے گروہ کی طرف جاؤ وہ کہتے ہیں تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو کئی لوگ اپنے پانچے اوپر چڑھا لیتے ہیں اور عرب جو لڑتے تھے تو کہتے تھے کہ جنگ جب شدت پہ آتی تھی نا عروج اور سر کٹتے تھے کلائیاں کٹتی تھیں تو کہتے تھے کہ جنگ نے اپنی پنڈلی کھول دی یعنی جنگ میں شدت آ گئی ہے آدمی میں جب غصے کی شدت ہوتی ہے اور مارنا چاہتا ہے تو اپنے پانچے اوپر کر لیتا ہے کہ بس اب تو اس کے پیچھے پڑ گیا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پنڈلی کھولنے سے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے شدید سختی کی جائے وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے تاکہ پنڈلی کی بات ہی نہ رہے جنہوں نے یہ تعویل کی اور پنڈلی سے مراد سختی لی اور آنکھ سے مراد حفاظت لی اور ہاتھ سے مراد قدرت لی وہ یقیناً اہل سنت جماعت میں سے ہیں اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہے تو وہ قطن بدتی نہیں ہے اس لیے کہ اس نے تعویل کی اور یہ مسلک بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ بعد میں آیا یہ مسلک لیکن ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تعبیر کی ہے اللہ کی صفات میں تو جو چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہوگی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس چیز کو بعد والوں نے شروع کیا یا کوئی گمراہی ہے معاذ اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ چیزیں نہیں تھیں وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہوا یہ کہ جب فلسفے کا اثر امت سے زیادہ ہوا پھر بحث جب چڑی کے پنڈلی کیسی ہے ہاتھ کیسے ہیں آنکھ کیسی ہے تو انہوں نے جواب تو دینا تھا اب وہ ایمان کی پختگی جو کسی زمانے میں تھی جو اب بھی ہم کہتے ہیں کہ بس قرآن نے الفاظ بیان کر دیے ہمارا ایمان ہے اس کی حقیقت مت پوچھو وہ سلابت اور پختگی نہیں رہی انہوں نے کہا کچھ تو توجہ کرو پھر توجہ انہوں نے کہا قریب ترین الفاظ لغت میں تلاش کرو کہ عرب ان الفاظ کو کیسے استعمال کرتے تھے اللہ نے بھی ویسے ہی استعمال کر دی یہاں پہنچ کر زمانے کی ضرورت فلسفے کا غلبہ لوگوں کو جواب دینا غیر مسلموں کو جواب دینا فلاسفہ کی بحث اس وجہ سے یہ دوسرا موقف حکومت کے متاثرین نے اختیار کیا اگرچہ اصل اس کی بھی صحابہ رضی اللہ عنہ مل جاتی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ بدعت نہیں کیسے زمانے کے اعتبار سے رائے بدلتی ہے مثلاً آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اس مسجد قبا کی بنیاد رکھنے والے یہ لوگ بہت متقی ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں ایسے افراد ہیں وہاں پر ایسے مرد جو بہت پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا پوچھا ان سے کہ کیا چیز ہے کون سی پاکیزگی ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے تو اربوں میں اس وقت تہارت اور پاکیزگی کے لیے مٹی استعمال ہوتی تھی مٹی کے ڈھیلے صحرائیں صحرا تھے پانی کا تو کوئی تصور تھا ہی نہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم دگنی تہارت کرتے ہیں پہلے مٹی کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پانی کا یہ ایسی ہے جیسے آج کے زمانے میں کوئی ٹیشو پیپر کا استعمال کرے پھر پانی کا استعمال کر لے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ یہ لوگ بہت پاک ہیں اب کیا تھا وہاں پر پانی میسر تھا دستیاب تھا کرتے تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں بڑا علم تھا ان کا انہوں نے ایک مسئلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا حسن اس کا فیصلہ کرو حسن بصری رحمت اللہ نے جب فیصلہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنتے رہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر فیصلہ کیا انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ صحیح ہے تو علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جسے بلا کر پوچھتے ہوں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے تو اس سے ان کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے کہ آخر کسی درجے میں کوئی علم چیز کوئی چیز تو تھی کہ انہیں بلایا حسن بصری رحمت اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ تہارت کے لیے پانی کا استعمال ہی نہیں کرتے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اسے ناجائز تو نہیں کہتا لیکن میں اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں ہے ہمارے علاقے میں تو میں کہتا ہوں پانی بچے آپ نے دیکھا جگہ بدل گئی نا حالات بدل گئے نتیجہ یہ کہ رائے بدل گئی فتوا بدل گیا انہوں نے وقت کا زمانے کا ضرورت کا احساس کیا کہ لوگوں کے پاس پہلے ہی پانی پینے کو نہیں مل رہا ہم اسے تہارت کے لیے استعمال کریں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو بات کہی وہ اس وجہ سے تھی اسی طرح اور بہت مثالیں اس چیز کی مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کو نازل کیا ہے اس کو زمانہ وقت اشخاص اس کے ساتھ ساتھ پتوے تبدیل ہوتے رہتے ہیں مفتی حضرات اس پر بحث کیا کرتے ہیں تو یہاں دیکھیے کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی صفات تھی پھر جب فلسفہ یہ چیزیں آئیں انہی صفات کو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی تعویل کرو اور اربوں کے یہاں دیکھو جو قریب ترین چیز پائی جاتی ہے نا اس قریب ترین چیز پہ ہم لے جائیں گے تو قریب ترین چیز انہوں نے دیکھی کہ پنڈلی کھول دینے سے مراد جنگ کی شدت وقت کی شدت اور آنکھوں سے مراد حفاظت اور ہاتھ سے مراد قدرت انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں ہم ان کے متعلق یہ کہیں گے لیکن اس میں یہ جو الفاظ ہیں نا جو ہم نے عقیدہ آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ آنکھ چہرہ یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس کی مخلوق کے ساتھ سب ان مشابہت نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ مخلوق کی ساتھ مشابہت کی اللہ کے لیے نفی کی جائے اسی موقع پر آ کر گمراہی آئی ہے ہمبلیوں پر ہمبلیوں میں شدید گمراہی وہ آئی ہے جس کی پہلے مثالیں کئی ایک پیش کی آپ کے سامنے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے باقاعدہ معاذ اللہ جسم ثابت کر لیا یہ جو درمیانی فکر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اس کی مخلوق سے مشابہت نہیں ہے اس فکرے کو انہوں نے اڑا دیا اور ہمبلی سب سے زیادہ اس معاملے میں معاذ اللہ کئی ایک لوگ ان کے گمراہ ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے لیے ہاتھ ہے اللہ کے لیے چہرہ ہے اللہ کے لیے پنڈلی ہے کیسی ہے انہوں نے کہا اچھا ہم تمہیں بتاتے ہیں اور پھر انسانوں کے ہاتھ جیسے ہاتھ ان کا اللہ کے لیے انگلیاں بھی ہیں پھر اللہ کے لیے یہ بھی وہ بھی اس طرح کی چیزیں معاذ اللہ وہ لوگ ثابت کرتے رہے دو معاملات ایسے ہیں جن میں ان ہمبلیوں کو کئی ایک معاملات کے علاوہ بہت شدید ٹھوکر لگی ایک اس میں اسی وجہ سے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ہمبلی تھے اس کے باوجود انہوں نے اپنے ہمبلیوں کا رد لکھا اور انہوں نے کہا یہ تم کیا ظلم کر رہے ہو جو چیزیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نہیں کہیں تم ان چیزوں کو لا رہے اور اور بڑے بڑے حمبلیوں نے اپنے مسلک مطلب کے لوگوں کا رد لکھا اور دوسری چیز جس میں ان سے خطا ہوئی وہ یہ کہ یزید کی تعریف میں انہوں نے بہت مبالغہ کیا حتیٰ کہ ان میں عبد المغیث ابن زہر تھا اس نے یزید ابن معاویہ کے نام پہ پوری کتاب لکھ دی اور ایسی عجیب و غریب واہی تباہی چیزیں اس میں لکھی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ونہایا میں اس کا ذکر کیا ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کی کتاب کا رب لکھا یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں ایک یزید کا مسئلہ کہ اسے امیر المومنین اور بڑھا چڑھا کے پیش کرنا حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہو اور ایک خدا کی صفات کا مسئلہ اس میں تو بہت سخت ہو کر انہوں نے کھائی تو اس لیے جو دوسرا ہے مسئلہ کہ اللہ کے لیے چہرہ ہاتھ یہ سب چیزیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مان مناسب اس سے ایک گروہ کی مراد یہ ہے کہ جو اس لفظ کے مناسب بات ہے وہ کی جائے جیسے کہ بھی ہم نے آپ سے ارد کیا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا الاستوا یہ کیا ہے الفتفاش اللہ تعالیٰ کا عرش پر غالب ہونا افتوا الرش قرآن کریم میں کوئی صاف جگہ پر آیا ہے اور اس کی کیا معنی ہے ہم کہتے ہیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ تم اسے اسی طرح پڑھو بس العرش ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ غالب ہوا پہلی بات یہ ہے عقیدے کی بات اس کی حقیقت کیا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے حوالے کر جو بھی ہے ہمیں نہیں پتا بس الفاظ ہیں وہ معلوم ہے اتنا کافی دوسرا گروہ آیا انہوں نے کہا کہ استوا کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا غالب آ جانا اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہو گیا عرش بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمرانی اس پر بھی قائم ہے اللہ نے یہ بتا دیا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی معنی مناسب ہے بہترین چیز کہی سفیان سوری رحمت اللہ نے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ استوا سے مراد قصد ارادہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی آگے اس کا ذکر کریں گے انہوں نے کہا اس کا اس سے مطلب یہ ہے کہ قصد ارادہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری آیت پڑھو تو اللہ نے فرمایا کہ سمت سوا اور پھر اس کے بعد یعنی اللہ نے زمین کو بنایا آسمان کو بنایا پھر اس کے بعد اللہ نے عرش کے بنانے کا ارادہ کیا اس سے بات سے مرادم کہتے ہیں عربوں میں ارادہ ہوتا ہے تو ارادے کو لے لو کہ اللہ نے ارادہ کیا تو اللہ نے ایک ترتیب بیان کر دی کہ اس ترتیب سے ہم نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا مثلاً ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نے زمین کو پیدا کیا سماعی پھر اللہ نے آسمان کو بنانے کا ارادہ کیا آسمان کا مادہ پہلے بن گیا تھا پھر اللہ نے اسے پھیلانے کا ارادہ کر لیا پھر اللہ نے عرش کو بنانے کا ارادہ کیا عرش بہت بڑی خدا کی کوئی مخلوق ہے کوئی چیز ہے جس کا حدیث میں بہت جگہ پہ تذکرہ ہے تیسرا مسلک یہ ہو گیا کہ استیلا غلبہ اللہ کا عرش پہ اس سے مراد تیسرا مطلب تیسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھا مطلب کیا ہوا چوتھا مطلب ہے جو گمراہی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جا کر بیٹھ گیا اللہ اب اس پہ آگے گمراہی چلی ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے چار انگلی چھوٹا ہے اور عرش پڑا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا تو اللہ کے پاؤں کہاں ہیں اور اللہ کا سر کہاں ہے معاذ اللہ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب ان مباحث کو کوئی آدمی پڑھتا ہے اور وہ پھر پیچھے پڑتا ہے نا کہ اتنے بڑے آدمی نے یہ کہا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اس لیے یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں حقیقت میں مطلب یہ دو ہی ہیں ایک یہ کہ ہم یہ کہیں کہ الفاظ معلوم ہیں اور اللہ ان کے معنی جانتا ہے اور ان چیزوں کو یہ ضروری ہے کہ ہم تشبیح کی نفی کریں کہ اللہ کو ان چیزوں سے کوئی تشبیح نہیں ہے کوئی مثال نہیں ہے اس کی اور دوسرا مطلب یہ کہ اس کے قریب ترین الفاظ کو ڈھونڈیں عربی میں اور اس کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیں یہ دونوں مطلب درست ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور تواہ قوم و نالا اور ایک قوم ایسی ہے گروہ جنہوں نے ان مسائل کو لپیٹ کے رکھ دیا اور انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم بھائی کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے مراد کیا ہے اب یہ دیکھو دونوں گروہ ہوئے جب اہل سنت اور جماعت کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے اپنی رائے دیتے ہیں دونوں اہل سنت میں اس کی دلیل یہ ہے اس کا حوالہ یہ ہے کہ بہت لوگوں نے اسے لکھا ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات میں یہ اس حدیث پر بحث کیا کتاب الصلاط میں تہجد کے معاملے میں جو آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو اس دنیا والے آسمان پر آتے ہیں جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے مثلاً فرض کر لیجئے کہ آج کل غروب جو ہے وہ سات بجے ہو رہا ہے اور صبح صادق فرض کر لیجئے کہ چار بجے ہو رہی ہے تو سات اور چار تک کتنے گھنٹے بن گئے نو ان نو کو تین پہ تقسیم کر دو تو تیس تین چھ گھنٹے کے بعد یعنی سات ایک بجے سے لے کے صبح چار بجے تک یہ رات کا جو تیسرا پہر آخری بنتا ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس دنیا والے آسمان پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دے دوں کوئی ہے جو سوال کرے اور ہم اس کا سوال پورا کر دیں کوئی ہے جو ہم سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں بحث اس پہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا والے آسمان پہ آنے سے مراد کیا بہت بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ منتقل ہوتا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف تو پھر تو تم خدا کا وجود مانو گے اور خدا کا وجود اللہ یہ کفر کی بات ہے اللہ کے لیے کوئی وجود اللہ ہے لیکن ایسا وجود نہیں ہے جیسے کہ انسانوں کے ذہن میں اس کا وجود آتا ہے یہ چیز نہیں پھر اس کا ہوا کیا سب سے اچھی توجہ تو یہ ہے اس حدیث کو نسائی میں ایک روایت آئی ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے رات کے تیسرے پہر میں یعنی کوئی فرشتہ آتا ہے خدا کی طرف سے آ کر اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو اللہ کے فرشتے کے کہنے کو اللہ کے کہنے سے تعبیر کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن محدثین نے اس پہ بحث کیا ہے کہ اللہ کے آنے سے کیا مراد ہے اب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کا آنا ہے کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم مخلوق کا آنا کسی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اللہ اس قسم کی تشبیہات سے بالکل پاک ہے دوسرے گروہ کو دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد خدا کی خاص رحمت ہے یہاں پر ملا علی قاری رحمت اللہ نے ایک عبارت لکھی ہے اور ملا علی قاری رحمت اللہ نے بڑی اختصار کے ساتھ لیکن بڑی اچھی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں اختلاف اس بات پر ہے کہ اس حدیث سے جو ظاہری الفاظ کا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی کا آنا ہے ہم اس کو اصل معنی سے ہٹا کر سوچیں جیسے لوگ آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ یا کیا کریں موتقدین اتفاق ہی سبحان او گلی کو بھی جلالی و عظمت ہی ایک گروہ ایسا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کہ یہ صفت ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے شایہ نشان ہے اللہ کا آنا ہے کیسا ہے بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے شایہ نشان ہے یہ ہم جیسے لوگ کہتے ہیں مین غیر ان آخر بغیر اس بات کے کہ ہم اس لفظ کی کوئی تعویل کریں جب لفظ کی تعویل نے کی انہوں نے کہا اللہ کے آنے سے مراد رحمت کا آنا ہے اور ملا نکالی احمد اللہ علیہ کہتے ہیں جو تعویل نہیں کرتے اور الفاظ کو سن کے بعد کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرما دیا ہے وہ ہوا مذہب و اکثر صلف صالحین میں اکثر کا مذہب یہی تھا یہ ہے سب سے زیادہ احتیاط کی راہ اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مطلب یہی اور اچھا اب اللہ کے آنے کی کوئی تعویل کرتا ہے مختصر سی یا کوئی اور لفظ کہتا ہے مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے آنے سے مراد رحمت ہے کہ اللہ کے آنے سے مراد خدا کا حکم ہے وہ ہوا مذہب و اکثر اہل الخلفی تو یہ عام طور پر جو پیچھے آئے ہیں مسلمان علماء یہ ان کا مسلک ہے وہ ہوا تعویل ان تفصیلی اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی تعویل کی ہے یہ ہے وہ دوسرا گروہ جو ابھی آپ سے ذکر ہو رہا تھا نا یہ وہ دوسرا گروہ جب فلسفے کا اثر زیادہ آیا تو پھر یہ چیز پیش آئی اس وقت سامنے ولم یریدو کا مخالفت لیکن یہ جو دوسرا گروہ تھا اس کا ارادہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ پہلے گروہ میں جو امت کا اکثر حصہ گزرا ہے پرانے حضرات جو گزرے ان کی مخالفت کرے معاذ اللہ ان محاذہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کے کوئی کوئی گمراہ قرار دیں وہ انما دا کی ضرورت کی عزمنت لزالی کا لکثرت المجسمتی والجہمیت بغیر امام فرق ضلالہ و استیلائیم علی قول العامہ یہ تو اس وجہ سے آخری زمانے میں آنے والے لوگوں نے تعبیر کی ہے کہ کثرت سے گمراہ فرقے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے مجسمہ پیدا ہو گئے جہمیاں پیدا ہو گئے اور ان دونوں کے علاوہ بھی بہت سے گمراہ تھے جو اپنی عقل سے کام لے کر صرف عقل کو اتنا استعمال کرنے لگے کہ انہوں نے اللہ کے لیے یہ ثابت کرنا چاہا کہ مخلوق کی طرح فقر بزالی کا اور ان کا ارادہ یہ ہوا کہ رضا ہوں وہ بتلانا قولی ومن سما تذرا کثیر منہم اچھا پھر انہوں نے کیا کیا جہمیہ اور جامعہ اور مجسمہ انہوں نے اللہ کی صفات کی جب تجسیم شروع کی اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانوں کی طرح قرار دینا شروع کیا تو پھر انہوں نے کہا بھائی صفات سے مراد قریب ترین جو الفاظ ہیں وہ تم لے لو امن سما تذرا کثیر امن وقالو اور باوجود اس کے کہ یہ بعد میں آنے والے خدا کے آنے کی تعویل کرتے رہے کہ مراد اس کی رحمت ہے یا اس کا حکم ہے یا ایسی چیزیں اس کے باوجود یہ کہتے تھے خیال میں آ رہا ہے کہ دو گروہ ہو گئے پہلا گروہ کوئی تعویل کا قائل نہیں وہ کہتے ہیں الفاظ جیسے ہیں بس ویسے ہیں ہم اللہ کے ساتھ مخلوق کی شبہات کی نفی کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور دوسرا گروہ وہ تعویل کرتا ہے کہ آنکھ سے مراد حفاظت ہے آپ سے مراد قدرت ہے کہتے ہیں اس کے باوجود یہ دوسرے گروہ والے کہتے تھے لو اللہ کان علی سلف الصالح کاش ہمارا وہ عقیدہ رہتا جو سلف صالحین کا تھا من صفائل عقائد اور ان کے عقیدے بڑے صاف ستھرے تھے وعدم المبتلین فی زمنہم لم فی تعبیل شیء من ذالک اور وہ لوگ کبھی بھی اس بحث میں گھسے ہی نہیں بس چپ رہے انہوں نے کہا جو الفاظ ہیں سیدھی طرح انہیں مانو اور جو کتاب و سنت میں الفاظ آئے ہیں بس یہ کہو کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ان چیزوں کی نہیں بس بحث میں پڑھو ہی نہیں یہ جو بحث میں پڑھے نا وجہ کیا ہوئی وجہ یہ ہے یہ سنت میں وجہ یہ ہوئی کہ فلسفے کا غلبہ ہو گیا اس کے باوجود ان کی تمنا کیا تھی کہتے تھے جس طرح پچھلے چپ کر کے گزر گئے نا دنیا سے بس اسی طرح عقیدہ رکھو نا اس بحث میں پڑھو وقت عالم تھا اور تمہیں معلوم ہے یہ اب اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں آپ کو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو ان مالکن ولزائیہ وحمام ان کے بعد اب اولا الحدیث تفصیل تابیل تفصیلی کہ امام مالک اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے اکابر میں سے تھے وہ حدیث کی تعویل کیا کرتے تھے وہ کزالی کا سفیان سوری اور اسی طرح سفیان سوری بھی احادیث کی تعویل کیا کرتے تھے یہ پہلے آپ سے عرض کیا نا ہم نے اسی لیے کہا کہ تعویل کرنا بھی اہل بدت کا کام نہیں ہے یہ اب جا کر جہاں جہاں خدا کی خدا کی خدا کی صفات کی تعویل کا مطلب آتا ہے اب جتنے سعودی علماء ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ یہ بدتی ہو گئے یہ بدتی ہیں تعویل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہاں سے بدتی ہو گئے بھائی یہ دیکھو کیا لکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام مالک امام اوزائی تعویل کرتے تھے ہم اس سے بھی بڑی بات کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما تعویل کیا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں تعویل کی ہے بھائی پھر کہتے ہیں کو سفیان سوری کسی طرح سفیان سوری تعبیل کرتے تھے اب والا انہوں نے تعبیر کیا کہ الفتواش کہ اللہ عرش پر غالب ہوا بے قصد امر اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کام کرنے کا عرش کو بنانے کا ابھی بات آئی تھی نا کہ اس طرح سے مراد بنانا کہتے ہیں سفیان سوری یہ تعویل کرتے تھے وہ اور اس تعویل کی ایک اور مثال تمہیں دیں سمت طوائل اللہ نے دوسری جگہ اسی استوا کے لفظ کے استعمال کیا آسمان کے بارے میں اے قصد الیہ یعنی مطلب یہ کہ آسمان کی طرف اللہ نے توجہ فرمائی کہ اسے بنائے ومن الامام الجعفر الصادق اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ بھی تعویل کرتے تھے بلکال جم منہم ومن الخلق اور لیکن ان سب کا موقف مشترکہ طور پر رہا ہے کہ دل سفید کافر کہ اگر خدا کے لیے کوئی سمت ثابت کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا سب کا موقع پھر کیا ہے بات بات ہوئی ہے جو پہلے آپ چرکی کی کہ مخلوق سے مشابہت نہیں جب آپ جہد کسی کے لیے سائڈ ثابت کرتے ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی تو اسے جسم ماننا پڑتا ہے اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ اسپیس کے اندر ہے وہ محدود ہے کہیں اور یہ چیز اللہ کے لیے نہیں مانی جا سکتی کہ اللہ محدود ہے اللہ کا کوئی جسم ہے معاذ اللہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ تو انہوں نے صرف ایک بات لکھی نا خدا کے لیے کوئی جہد کا منکر ہو وہ کہتے ہیں کافر ہے اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں اوپر اللہ اوپر ہے اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ چھ جہاد جتنی بھی ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ان میں سب سے افضل اور اچھی اوپر کو سمجھا جاتا ہے اس لیے کہہ دیتے ہیں اوپر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں لیکن جن لوگوں کو ان مسائل کا پتا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے لیے اوپر کی طرف اشارہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ محتاط ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کیوں ثابت کرنا ہے بھائی اور عوام کرتے ہیں اوپر والا جانے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اتنے لمبی چوڑی بحثوں میں انہیں الجھاؤ ہی نہیں کرتے ہیں کہتے رہے لیکن جن میں احتیاط ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں کرتے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ حدیث بیان کر رہے تھے اور جب اس حدیث پہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ نے کہا خبردار جو اس سے حدیث سنی دیکھو اللہ کے ہاتھ کا بیان کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے کتنی ادب کی قلت ادب نہیں ہے ایسے محتاط لوگ تھے اس لیے کہ جانتے تھے اللہ کی عظمت اللہ تعالی کی کی بلندی ہے شان تو اس لیے انہوں نے تو کہا کہ جو اس کا اعتقاد رکھے کہ اللہ کی سمت میں متعین ہے وہ کافر ہو گیا ہم کہتے ہیں اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ صرف اس کمرے میں ہے تو بھی تو کفر ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ کو محدود کر دیا اللہ تعالی کے لیے سمت کا تعین اللہ کے لیے زمانے کا تعین مثلا کوئی کہے کہ اللہ تعالی سے آدم علیہ السلاۃ والسلام کے وقت سے شروع ہوا ہے معاذ اللہ تو یہ کفر ہے اس لیے کہ اللہ کو آپ زمانے کے اندر نہیں لا سکتے اور بھی کہتے ہیں کما فتوا بھی عراقی جیسے کہ عراقی نے فتویٰ دیا ہے وکال اور نکاح انا پاؤل ابھی حنیفا یہ امام حنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور مالکن اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں بلے ابھی حنیفا تھا مالکن و شاپیے ولا شریع باطلانی اور امام شافعی اشری اور باقلانی رحمۃ اللہ علیہ سب کا فتویٰ یہی تھا کہ اللہ کو کسی سمت میں متعین ماننا یہ ہے تو بات وہی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں دو جماعتیں تھیں سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا بعد والوں نے اس کی تعبیل کی لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کاش عقیدہ ہمارا وہی رہتا جو اس میں تھا پہلے تو یہ جتنی بھی بحث ہے اس کا خلاصہ نکلا ہے اب آسان ہوگی باقی باتیں اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں کر رہے ہیں بہت آسان ہے وہ کہتے ہیں وہ القسم لسط لست طرف قطن صاحب اور یہ دوسری قسم جو ہے میرا خیال یہ ہے یہ شاہ صاحب رحمت اللہ اپنے خیال بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی جماعت پر انہیں ترجیح دے دے ایسے نہیں ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ کوئی آدمی کہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو پہلوں کا تھا اور دوسری جماعت اہل سنت میں سے نہیں جو کہ تعبیر کرتے ہیں اور انہیں اہل سنت سے خارج قرار دے جیسے اب سعودی کر رہے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے میرے نزدیک دونوں اہل سنت میں سے ہیں انا سنت اور وہ یہ دعویٰ کریں ایک گروہ میں سنت میں اور دوسرے نہیں ہیں یہ بات درست نہیں ہے میں ان کو ترجیح نہیں دیتا کئی وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بھائی ادید ابو سنت ہی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خالص سنت کو لو کو عربی میں کہتے ہیں کچے خربوزے کو خالص ہوتا ہے نا کچا خربوزہ یا کسی خالص چیز کو وہ کہتے ہیں اگر خالص سنت کو تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کی صفات کے بارے میں صحیح ترین مسلک کیا رکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ فہوتر مسائل کو چھیڑو ہی نہ اس بحث میں پڑھو ہی نہ کمالم یقوب فی حق جیسے کہ سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہ اس بحث کو نہیں چھیڑتے بس وہ الفاظ پڑھتے تھے ایمان رکھتے تھے کہتے تھے اللہ اپنی مخلوق کے مشابے نہیں ہے اور آگے چلو کام کرو جو کرنا ہے اپنے عمل کرو جو کرنے عقیدہ بس سیدھا سادہ یہ رکھو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ خالص سنت کے مطابق عقیدہ رکھو تو پھر یہی عقیدہ ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کو ماتری نے ترجیح دی ہے ولما زیادت البیانی پھر ہوا یہ کہ جب مزید وضاحت کی ضرورت پیش آئی یہ وہی بات ہو گئی جب فلسفے کا غلبہ ہوا فلئی تک مستم بطوح من الکتاب سنت صحیح اور یہ مسائل چھیڑے گئے تو دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی آرا آئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر رائے کتاب و سنت کے مطابق ہو اور یا ہم اس کو ترجیح دیں ولاکل ولا هؤلاء متوقفا على ہا الا التوقف اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ جس چیز کو انہوں نے کسی چیز پر موقوف سمجھاؤ یہ موقوف ہونا بھی مسلم یہ فکرا تھا مشکل پیچھے جو فکرا شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا تھا نا کہ جسم دوبارہ اٹھے گا قبر سے یہ اسی وقت مانا جا سکتا ہے جب ہم پہلے اس بات کے قائل ہوں کہ چیز کچھ نہیں تھی کوئی چیز کچھ نہیں تھی اور اللہ نے بنائی مادے کے نہ ہونے کے قائل ہوں شاہ صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے کہ انسان کا وجود اس بات پر موقوف ہے کہ پہلے سے مادہ ہو اور بہت سے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں مسلمان نفی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری نہیں ہے کہ اندھیرا تھا تو پھر روشنی ہوئی یا روشنی تھی تو اندھیرا ہوا بلکہ اللہ نے زمین و آسمان اور روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے جو کچھ لوگ سمجھے بلا ماں او جب اور رد اور اسی طرح نہ ہر وہ بات جس کا رد کرنا ان کے نزدیک ضروری ہے میں بھی اسے مردود کہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ان آرا کا پابند رہوں جو فلسفے اور علم کلام میں پچھلوں نے دی ہیں ولا ولا کلو کلو ممتنا من فیہ صابن لہو صابا فی الحقیقت اور اسی طرح بہت سے مسائل ایسے ہیں جنہیں پچھلوں نے نہیں چھیڑا انہوں نے کہا بڑے مشکل مسائل ہیں ان میں نہ جاؤ شاہ صاحب رحمت اللہ میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ مشکل مسائل پہ چھیڑیں بھائی کیوں نہ اس کی بحث کریں ولا کل ما جا من التفصیل و تفصیل تفصیل اور نہ ہی میں اس بات کا قائل ہوں اور نہ اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ تفصیل اور تفصیل جو کتاب و سنت کی مجھ سے پہلے کی گئی ہے بس وہ حتمی اور آخری قرار پائے اور میں ایسی تفصیل اور تفصیل نہ کروں میری اپنی راہ ہے میرا اپنا سوچنے کا انداز ہے علم کا انداز ہے میں اس کے مطابق کام کرتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں پچھلے لوگوں کا پابند شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے تھے بھائی اس لیے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس علم بھی تھا اور اللہ نے بڑا مقام اور عنایت فرمایا تھا اس کے باوجود ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ ابھی تھوڑے سے سطروں کے بعد ایک دو پیراگراف کے بعد آپ دیکھیں گے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے خود کہ دیکھو اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے اور میں بھی انسان ہوں تو پھر اس پہ تم مجھے آگاہ کرو اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے مجھے محفوظ رکھے اس قسم کے جملے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آئیں گے مگر یہاں وہ صاف نفی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پچھلوں نے جو تعویل اور تفسیر کی ہے بس وہ پہ آخر ہے یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کہہ سکتے ہیں اور کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا وہ کہے جو اس درجے کا ہے بالکل ٹھیک ہے ہوتا ہے بہت سے مفتی آپ کو ملیں گے چھوٹے چھوٹے مسائل میں وہ اتحاد کرتے ہیں پتوا دے دیتے ہیں کہتے ہیں اب اس کال پہ نہیں اس کال پہ عمل کر لیا جائے اس لیے کہ علم اتنا گہرا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اس بات کو نہیں اس بات کو لے لو اس بات کو نہیں اس بات کو ترجیح دے دو اربا سے وہ باہر نہیں نکلتے اس لیے کہ ائما اربا کا اس مسئلے پر تفصیل انہیں علم ہوتا ہے کہ کس نے کس مسئلے پہ کیا فتوا دیا ہے یہ اہل علم کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو کچھ نہیں آتا اور جن لوگوں کے علم کا جو علم کا جو جو جو پورا پورا علم کا عروج ہے وہ پیسے کی نظر ہے میڈیا کی نظر ہے میڈیا ہے اس پہ آ رہے ہیں پیسہ ہے اس کی وجہ سے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ان کو تو یہ کوئی بھی اختیار نہیں دے سکتا کہ جناب آپ کتاب و سنت کی جو تفسیر کرنا چاہیں کر یہ نہیں ہوا کرتا اور اللہ تعالی کا ایک نظام ہے ایسی چیزیں چلتی بھی نہیں علم جس چیز کا نام ہے ہم اصل بات جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہر آدمی جس فن کا ماہر ہے اس کی بات پر اعتبار کرو بس سی بات اب مولک صاحب اگر یہ کہیں کہ گاڑی کو میں ٹھیک کر لوں گا اور مجھے پتا ہے گاڑی کا کیا سسٹم ہے تو گاڑی تباہ ہو جائے گی اس لیے کہ صاحب کو کیا پتا انجن کیا ہے ڈیزل کہاں سے آنا ہے پیٹرول کہاں جانا ہے کدھر جلنا ہے کیا چیز کرنی ہے ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب اس چھت میں سریا اور سیمنٹ کی جو ریشو ہے نا وہ یہ نہیں یہ ہونی چاہیے تو انجینئر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ مریضوں کو دیکھیں دوائیاں دیں ہم آپ کے کام میں دخل نہیں دیتے لہٰذا مہربانی کریں آپ اس میں بھی نہ دخل دیں اس لیے کہ انجینئر کا اپنا میدان ہے نا اسی طرح اہل علم کا اپنا میدان ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اس میدان میں نہ آؤ اگر آنا ہے تو پھر تم پورا پڑھو سب کچھ پڑھ کے پھر آؤ بسم اللہ تم اپنی رائے دو اجتہاد کرنا ہے نہیں کرنا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ چیزیں ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اصولی باتیں کرتے تھے اصول پہ اجتہاد سے بات کرتے تھے ان کی کتابیں دیکھیں جو چھپی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی صاحب علم بول رہا ہے یہ ایسی کتاب ہے جس اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مخالفین تھے ان کے زمانے میں بہت بڑے فلسفی تھے خیر آباد کے ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے تھے جن کا علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو گیا تھا مثلا رامپور تھا تو لوگ رامپور کو بخارا کہتے تھے کہ ہندوستان کا بخارا ہے رامپور میں اتنے اہل علم تھے اتنے اہل علم تھے کہ گلی گلی کچے کچے میں علم کی بات ہے اسی طرح بھوپال تھا حیدرآباد دکن تھا اور بہت سی جگہ تھی تو خیرآبادی جو تھے فلسفے میں وہ دلی والوں کو سکھاتے نہیں لاتے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون پوچھتا تھا یعنی ان کے وہ کہتے تھے ہم جیسا فلسفہ کون پڑھ سکتا ہے پڑھا سکتا ہے تو ان کو ایک دن حجت اللہ البالغہ مل گئی دو دن سبق نہیں پڑھایا اور حیران رہ گئے شاگرد کے کبھی سبق میں ناغا نہیں ہوا تو تیسرے دن جب تشریف لائے تو ان کا حضرت کیا ہو گیا کہ لگے ایک ایسے آدمی کی کتاب پڑھنا شروع کی کہ جس آدمی کے علم کا اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ملتا حیران ہوں خدا نے اسے کیسا نوازا ہے لوگوں نے کہا کہ کس کی بات کرتے ہیں تو بڑے آرام سے بولے نرمی سے کہنے شاہ ولی اللہ کی بات کرتا ہوں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اللہ نے اتنا علم دیا اس لیے کہ ظاہر میں اگر اقرار کرتے تو وہ علمی جو عروج تھا وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا نا شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو دعوے اس طرح کے کرتے ہیں نا یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا یہ نہ ہو کہ ان کی تقریر میں کل کو کوئی اٹھ کے کہے کہ جو پچھلوں نے سمجھا ضروری نہیں ہم سے ہی مانے ہماری اپنی رائے شاہ صاحب نے شاہ صاحب تو کہہ سکتے تھے دادا تو کہہ سکتا ہے باپ کو کہ تم بڑے نالائک ہو اور بیٹا بھی اٹھ کے کہے کہ دادا کہتے تو تم بڑے نالائک ہو تو سوچو ذرا پھر کیا مسئلہ ہونا چاہیے اسی طرح شاہ صاحب رحمت اللہ نے یہاں جو کہا ہے اسی معنی میں کہا ہے کہ وہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے آگے کئی جگہ اپنی آرا بیان کریں گے لیکن جہاں وہ اپنی رائے دیں گے نا ہم انشاءاللہ شاء کرتے رہیں گے کہ یہ رائے اس طرح امت کے خلاف جاتی ہے یا کس کس نے اس پہ کیا تنقید کی